جبکہ اس پر پیش کیے گئے سری پہر کو کہ رکیے تو تیپاؤں پر کھڑے ہوں چوتھے سم کا کنا رہزمے پر لگائے ہوئے اور چلائے تو ہوا ہو جائیں